سرکار کی آمد آمد ہے منخوار کی آمد آمد ہے منٹار کی آمد آمد ہے سردار کی آمد آمد ہے دو آلم جگم گئے خوشیوں کے بادل چھائے دو جگ مگائے گئے خوشیوں کے بادل چائے پہ کتنی صدیوں سے جو خشک کے دریا گدمی آمنا کے لال کے آمد آمد ہے ہر زباں پہ ہے میرے غم خوار کے نغمے گیت ان کے عظمتوں کے پیار کے نغمے گیت ان کے عظمتوں کے پیار کے نغمے آ گیا ماں گئے ولادت مر گبھا سلے اللہ عبادت مر گبا سلے گونج اٹھے گے چار گونج اٹھے گے چار جھو زرکار کے نغمے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے سرکار کے آمد آمد ہے غمکار کے آمد آمد ہے منٹار کے آمد آمد ہے سردار کے آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے آج جشن موسفا گئے یہ ندائی آسمانوں کے دریچوں سے صدائی آسمانوں کے دریچوں سے صدائی پھولوں سے میں کا دو آج کا زروں کو پھولوں سے میں کا آج خاک ذروں کو گیت خوشیوں کے سنا دو گیت خوشیوں کے سنا دو غم کے ماروں کو آمنا کے لال کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کے آمد آمد ہے سرکار کے آمد آمد ہے غمکار کے آمد آمد ہے منٹار کے آمد آمد ہے سردار کے آمد آمد ہے آمنا کے لال کے آمد آمد ہے آمنا کے لال کے آمد آمد ہے آج نوکھی روشنی ہے چاند تاروں میں آج کتنی دل کشی ہے سب نظارے میں آج کتنی دل کشی گئے سب نظاروں میں رحمتوں کی بارش گئے گھر طرف جاری رحمتوں کی بارشیں گئے گھر طرف جاری موسم میلاد کی موسم میلاد کی گئے رونق ساری آمنا کے لال کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے سرکار کی آمد آمد ہے غمکار کی آمد آمد ہے منٹار کی آمد آمد ہے سردار کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے عبد المطلب کے گرانے میں بہار آئی آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی کل سارے در مسرت کے کھل گئے گئے آج سارے در مسرت کے ہے ترانے سب کے گوٹو ہے ترانے سب کے گوٹوں پر مسرت کے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے سرکار کی آمد آمد ہے غم کار کی آمد آمد ہے منٹار کی آمد آمد ہے سردار کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے آمنا لال کی آمد آمد ہے وادی فاراپ کے ساروپ آیا ہے دور تاریخی ہوئی ہے نور چھایا ہے دور تاریخی ہوئی ہے نور چھایا ہے ہو رہے گئے گے شان سے جی شان کے چرچے ہو رہے گئے گئے شان سے جی شان کے چرچے ہر طرف گئے نبیوں کے ہر طرف گئے نبیوں کے سلطان کے چرچے آمنا کے لال کی آمد آمد گئے آمنا کے لال کی آمد آمد گئے سرکار کی آمد آمد گئے غمکار کی آمد آمد گئے منٹار کی آمد آمد آمد ہے سردار کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد گے مرغبا سلح سنی کا بھی گیت ہے آپ کا میلا دزل سے مومنو کی ریت ہے آپ کا میلا دزل سے مومنو کی ریت ہے شوق سے جس نے ہم منائیں گے شوق سے جشن ولادت ہم منائیں گے آج آج اپنے اپنے آج آج اپنے اپنے گھر سجائیں گے آمنا کے لال کی آمد آمد گئے آمنا کے لال کی آمد آمد گئے سرکار کی آمد آمد ہے غمخار کی آمد آمد ہے منٹار کی آمد آمد ہے سردار کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد گئے آمنا لال آمد آمد چاند سے بھی روشن گئے سرکار کا چہرہ پوروں نے فاروقی گیا آپ کا زیرا پوروں نے فاروقی گیا آپ کا زیرا آمنا کے گھر کی چوکھٹ چومتے آئے آمنا کے گھر کی چوکھٹ چومتے آئے آسمانوں سے فرشتے آسمانوں سے فرشتے فرشتے آئے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے سرکار کی آمد آمد غم کار کی آمد آمد ہے منکار کی آمد آمد ہے سردار کی آمد آمد ہے دو عالم جگمگائے خوشیوں کے بادل چھائے دو عالم جگمگائے خوشیوں کے بادل چھائے دھرتی پہ کتنی صدیوں سے جو خشک کے دریا بگنے لگ زرے بھی زمین کے جھوموٹے زرے بھی زمین کے جھوموٹے اور وجد میں آ کر کہنے لگے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے آمنا کے لال کی آمد آمد ہے